یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈول ہیں نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہیں نہ ان کافروں کی طرف اور جسے اللہ گمراہی میں ڈالتے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہر کس نہیں مل سکتا